بے شک وہ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں ان بعد اس کے کہ لوگوں کے لیے ہم اسے کتاب میں واضح فرمچکے ہیں ان پر اللہ کی لانت ہے اور لانت کرنے والوں کی لانت